صورت المائدہ آیت پندرہ اٹھارہ يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا يبين لكم كثيرا مما مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين ترجمہ اے اہل کتاب بے شک تمہارے پاس ہمارا رسول آیا ہے جو بہت سی چیزیں تم پر ظاہر کرتا ہے جنہیں تم کتاب میں چھپاتے تھے اور بہت سی چیزوں سے درگزر کرتا ہے بے شک تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے روشن اور واضح کتاب آئی ہے یعنی یہود و نصارہ اللہ تعالیٰ کے جو احکامات چھپاتے تھے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لا کر ان میں سے اکثر کو بیان فرما دیا مگر بعض وہ احکامات جن کی اب ضرورت نہیں ان سے درگزر فرماتے ہیں یعنی ان کو بیان نہیں فرماتے افو عن کثیر کا مطلب یہ ہوا کہ بعض باتیں جو اب ضروری نہیں رہیں ان کے بارے میں درگزر فرماتے ہیں دوسرا مطلب یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے ساتھ معافی اور درگزر کا معاملہ فرماتے ہیں اور تمہاری بہت زیادہ پکڑ نہیں فرماتے بہرحال معافی کے لفظ میں دائی کی دو صفات بیان فرما دیں نمبر ایک غیر ضروری باتوں میں نہ الجھنا نمبر دو عمومی طور پر معافی اور درگزر کے طرز عمل کو اپنانا جب تک قتال شروع نہ ہو آیت اٹھارہ وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرِ کسی انسان کو یہ حق نہیں کہ وہ خود کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا یا محبوب کہہ کر اپنے لیے مغفرت اور کامیابی کو لازمی قرار دے کسی کو مغفرت اور بخشش دینا یا عذاب دینا یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء